اللہ رب العالمین نے رات اور دن بنایا ہے تاکہ انسان رات اور دن ہے جو ہے وہ نصیحت نصیحت حاصل کرے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے قرآن پاک کے اندر اے لوگوں ہم نے رات اور دن کو بنایا پھر پھر بسک پھر بات ایک کی بات دوسری آیا کرتی ہے لیکن آواز آئی یا سب کا اور آواز کی نصیت حاصل کرنے والا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان موت کے قریب ہوا اور اس کی زندگی گھٹ گئی ایک انسان کبھی خیال نہیں کرتا اللہ بناتے ہیں ہم نے رات اور دن بنائے ہیں لمن شکورا تاکہ انسان حاصل کرے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے کہ اللہ تک ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ حیات رکھتا ہے میرے بھائیوں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے وقت کی بڑی شرط اور قیمت بتائی حدیث کے اندر آتا ہے اگر حضرت کے موقع پر نبی حضرت اللہ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اے اے لوگوں لوگوں جن جن مغبون کثیر من الصحت والفراغ اللہ کی دو عظیم ترین نعمتیں ہیں اے مغبون کثیر من نام اللہ تعالیٰ کی دو بڑی عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے اکثر لوگوں کو ان دونوں نعمتوں کی قدر اور اہمیت کا احساس نہیں بہت عظیم ترین نعمتیں ہیں آپ میں ان میں ایک دوسرے تھا اور ایک تو صحت اور تندرستی ہے اور دوسری فرصت ہے انسان کو جاتا ہے جو موقع عنایت کیا ہے یہ دو ایسی نعمت ہے کی حدیثوں سے ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا تم کچھ قانون وقت آئے گا کہ تم مرو گے قبر جاؤ گے پھر تمہیں ہر قیامت کے دن رایا جائے گا اور جب قیامت کے دن گے تو تم تمہارا کچھ قانون کا یا ہوگا لیکن آنی چاہیے

اور میں نے نے نے تم تم تم کو دیا تھا اس اپنی آخرت کی بنائی اللہ تعالیٰ خوشنسی کے لیے کتنا کیا یا یوں ہی تمہاری صحت کھیل کود اور میں ختم ہو گئی اپنے صحت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسی لیے قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کی آئے تھے اللہ تعالیٰ ہیں ان سما والفؤاد كل عنه مسؤولا اے لوگ یاد رکھو یقینا یہ تمہارا کان ہے یہ تمہاری آنکھ ہے یہ تمہارا دل ہے یہ تمہاری آنکھ کو اللہ نے صحت کیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے رہے ہو اللہ نے کان کو صحت تفریح فرمایا جس کی وجہ سے تم سن رہے ہو اور تمہاری دل کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے آپ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ایک انسان کے دل میں اگر بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس کا اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو ساری دنیا اس کی بجایا کرتی ہے کیوں سارا پورے جسم کے صحت اور تندرستی کا نام راست انسان کے دل پر ہے تو یہ قیامت کے دن تینوں کے مطابق خاص طور پوچھے گا تم کو ہم نے صحت دیا تو اس آپ سے کتنا فائدہ اٹھایا ہم نے سانس کو دیا تو اس کان سے تم نے کیا کیا سنا ہے ہم نے تم کے دل کو صحت دیا تو استعمال کیا یقیناً یہ یہ دل اور یہ آنکھیں ان ہے کے مطابق سوال کرے گا اور دوسری بڑی نعمت میرے بھائی آپ کو موقع دیا آپ کے پاس کھانی آپ کے پاس اپنے اس فرست کو اچھے کام ہو قرآن سیکھ رہی علم حاصل دین سیکھ رہی اسی طرح سے عبادت کرنے میں اپنے وقت کو استعمال کرو اس لیے بات کہتے تھے کہ انسان کو اپنا ٹائم ہو جائے ایک اگر مند انسان کو چاہیے کہ اپنے چوبیس گھنٹے کو تین چیزوں میں کر دے نہ نمبر ایک ایک حصہ چوبیس گھنٹے کا ایک بڑا وقت ہوتا ہے انسان اپنی روٹی روٹی ہوا کمانے اور اپنی صحت اور اپنے آرام کے لیے رکھے ایک حصہ یہ کہ اس میں انسان اپنی روٹی روٹی کا خلاف کرے اور اپنے آرام کا یاد کرے دوسرا مرتب یہ ہے کہ انسان کچھ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے چوبیس گھنٹے جو ایک بڑے حصے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اور کے آواز ہے ہے ہے تیسرا حصہ جس سے انسان اپنا اس نے اپنے کا کرے کہ ہم اتنی نیکیاں کیا آج ہم نے اتنے آمار کیے ہیں تو میرے بڑی آبار کو اپنے وقت کو دیکھ آمار رکھنا چاہیے ایسے مقبول ان کی تھا

آپ کے ساتھ پانچ نعمتیں ہیں ان پانچ نعمتوں کو پانچ آفتوں کے پہلے پہلے صحیح بروکت کو استعمال کرو اس ٹائم ہم طریقہ پانچ آپ صحیح تقا پانچ نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو پانچ آفتوں کے آنے کے پہلے پہلے اچھی چیزوں میں استعمال کرو وہ پانچ نعمتیں کیا ہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ کمایا ہاں، تک آپ نے ساتھ کمایا ہرا سکا رہا ہوں نمبر دو شراب قبل حد نمبر تین بچے حق قبل فقری قبل فقری اور نمبر چار آپ نے اعلان فرمایا کہ اپنے وطن کا قبل فقری اپنی طرح کا قبل فقری اور نمبر پانچ اور آپ کی طرف اعلان فرمایا یہ پانچ آج کسان کونا پڑے حیا ادا کرنا والا نے آپ کو زندگی عطا دیا ہے اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھا لو زندگی ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ چھن جی جانے کے بعد پھر یہ ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی ہر چیز کا مدد مطلب ہے آپ آپ بیمار ہوئے علاج کریں گے ممکن ہے کل صحت پا جائے آج آپ مالدار ہیں آپ غریب ہیں ممکن ہے کل مجبور ہو رہا ہے آپ کے پاس آ جائے آج آپ بہت ہی مجبور ہیں ممکن ہے کل فرصت پا جائے لیکن زندگی کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ زندگی اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ انسان کو بھی نہیں ہوتی اس لیے بڑی مزدور کی یہ بات ہے گیا وقت فی الحال ہے وقت کرا گیا پھر دوبارہ انسان کو نصیب نہیں ملتا تو آج سکھاتے ہیں حیات کا خبر حیات کا خبر ہوتی اپنی زندگی کو گری مت مطلب لو کتنا نیک آواز کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پیدا خوشبوئی کے لیے جتنی نیکیاں کرنا چاہتے ہو کرو نمبر دو آپ کے ساتھ مشورہ ہمارا اپنے جوانی کو غنیمت سمجھ لو اپنے جوانی کو نیک کاموں میں استعمال کرو تب رہا بڑھا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے پورے ہونے سے پہلے پہلے جو انسان زندہ ہے جو انسان زندہ ہے اگر اگر زندہ ہے تو پورا ہونا اس کے لیے ضروری ہے ایسی شاید نے کہا ہے کوئی اچھی بات کہ انسان ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے لیکن بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور وہ کہتے انسان ہر بیماری سے استعمال ہے ہر بیماری سے بچا رہتا ہے لیکن بڑھاپے کی بیماری ایسی ہے جس سے انسان کبھی نہیں بچ سکتا آپ کتنے بھی پڑا کی سرجری کروانے یہ کروانے وہ کروائے لیکن بہرحال کبھی بھی آپ کی جوانی واپس نہیں لوٹ سکتی اسی لیے آپ نے بنایا اپنے پورے ہونے کے پہلے پہلے جتنی نیکیاں کرنا ہے جوانی میں کر لو بڑھاپے میں بہت ساری نیکیاں چاہیے جو بہت نہیں کر سکو گے نہ کر بھی آپ نے ساتھ کروایا وہ شیخ خاصا تھا بڑا اپنی صحت سے بائک اچھا لوگ بیماری کو نکلا ہونے کے پہلے پہلے بیماروں کو دیکھ کر کے حاصل کرو کیسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہیں اور کتنی دیکھ کرنے سے وہ محرو ہو گئے ہیں اسی لیے اپیچا کا تکاوڑا سوچنے کا اپنی بیماری سے پہلے پہلے بیماریوں کے آنے کے پہلے پہلے صحت کو استعمال کرو اور یہ پتا نہیں کہ آپ سے آسمان کا ختم ہو جائے نمبر چار آپ نے ساتھ سمایا وہ بنا آپ کا بڑا پک نہیں تھا وہ بنا کا کمرا پک نہیں تھا اور ہر سوال کو ہوتا ہے کہ تین سے پہلے پہلے اپنی خوشحالی سے فائدہ اٹھاؤ آج اتنا سارا تمہیں خوشحال بنایا ہے آج تمہارے ہاتھ میں پیسے ہیں تم نیکیاں کر سکتے ہو مسجد بناؤ مدرسے بناؤ غریب اور جیو کا خیال رکھو اللہ تعالیٰ کے میں سب کا خیال کرو یہ ساری ایک آدمی کر سکتے ہو لیکن یہ پتا نہیں کہ آپ تمہارا مال ختم ہو جائے مال ختم ہو جانے کے بعد کوئی سرنگ بھی کرو گے تو تم یہ بہت سارے نہیں کر سکتے پانچویں کی اللہ کے کے کاپنا ہیں وہ ہمارا اپنا ہے ہاں، اپنی مشہور سے پہلے پہلے اپنی فرصت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے قائم کیا ہے اس کو دین کے نام قرآن نہیں سیکھے ہو قرآن سیکھ لو علم نہیں ہے علم حاصل کر لو کچھ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو علماء کے پاس بیٹھ جاؤ بہت ساری تمہیں چیزیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا لیکن کل تم مشہور ہو جاؤ گے تو مشہور ہو جانے کے بعد انسان کو

علیہ السلام کے اور کہنے لگا رسول اللہ الناس خیر آپ بتائیں لوگوں میں سب سے اچھا انسان کو ہے مسلمانوں میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا سب سے اچھا مسلمان ہوئے من پارا ہو جس کی زندگی خوب لگتی ہے پھر پوچھا گیا سب سے برا اور سب سے ہمارا انسان کو ہے آپ کے ساتھ ہمارا سب سے بہترین اور سب سے بڑا حلق اور بیوقوف انسان ہوئے من تارا عمر ہو اور سارا عمر ہو جس کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے لمبی کر دیا ہے لیکن برا اسے کام لگیا اپنی زندگی کو غلط استعمال کر کے برائیاں نے زیادہ کیا ہے تو وقت کی قدر کرو اگر اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے نیک آمار کرے تو سب سے بہتر

جو سورج پڑھی سورج اس کے اندر بھی آپ کو ہی ملے گی اپنے وقت کی طرح کرو کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی چیز کی کی قسم قسم کھائی کھائی ہے ہے ہے وہ وہ وقت ہاں، اور اور صورتوں میں میں آیات تھی جن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی عزت اس کے مقام اور کو کمانے کے لیے کھاتے ہیں وہ کرتی اہمیت ہے وہ و منزلت ہے بندوں کے نگاہ میں ہو سکی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کی قسم قسم کھاتے ہیں فرمایا ہے ہے زمانے قسم ہے ہو سکی اور اس پر قسم آیا ایک نئے انسان سارا سات بڑے نقصان کیا مطلب؟ سات بڑے بتا رہے ہیں وقت بچے کبھی بچ جاتی ہے وقت آتے ایمان کے بعد سارے کرتے ہیں اپنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں زندگی ملی ہے زندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے وہاں سارے وقت ہیلو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو اللہ تعالیٰ اسے جنگ ادا کرے تو اپنے رنگ کی آواز کی میرے بھائیوں ایمان اور ایمان کے ساتھ اور ہمارے ساغر اور اگر انسان ایمان کے ساتھ ہمارے پاس نہ کرے تو انسان چاروں سے بندہ ہو جاتا ہے سب مار کرنا فرماتے ہیں انسان کو اگر ایمان اور پارے نہ کرے تو لگا ہمارے دنیا کی سب سے بدترین کرنے کی بہتر کو شامل ہو سارے تو چار سب ہیں کامیابی کے لیے اور بتا سے بچنے کے لیے نمبر ایک ایمان دوسرے باپے سارے نمبر تین بتاتے ہیں لوگ ایسا قیامت کے دن قیامت کے دن انسان جب نگاہ اٹھائے گا جنت کی طرف اپنی اپنی جنت جنت جنت جنت کو کو دیکھے دیکھے گا گا ہے اور جب دوسروں کی تو میں جانے کے بعد وہ بھی ایک ہی چیز پر افسوس کرے گا وہ بھی کو ایک ہی سروہ ہوگا کہیں نہ رسول اللہ اور جنت وہ جس نے وہ بھی سروا کرنا پڑے آج آدمی ہمارا یہ چیز جب دیکھے گا ہم سے آگا جاتے کچھ میں لوگ ہیں تو سوچے گا اللہ کاش کی جس کی ایک ہم نے کیا تھا وقت ضائع کرنے کے بجائے اور نیکیاں ہم کر لیے ہوتے تو اس جنت سے آگا کرتے ہیں دن میں مل جاتی انسان کو ایک لمحے کی فکر ہوگی اسی لیے میرے بھائی لوگ ہے ان سروس نے آیا نہیں بترا کیا ہے رکھو اچھے اتردار پڑھو اور اچھے اتردار بڑھنے کی یہ شرط ہے کہ انسان ایسے حرام چیزوں سے نیا چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے ایسے ہی نیا چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے تب انسان اچھا مسلمان بنتا ہے اپنے وقتوں کو حرام چیزوں سے ناجائز چیزوں سے بتاؤ ایسے حضور اور کار چیزوں سے بھی اپنا ٹائم پاس نہ کرو نبی رہے تو آپ سب ہرتا گھماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کوئی انسان اپنی جگہ بیٹھے ہوئے زمین پر ایسے لکیریں کھینچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ہم پوچھیں گے تم بیٹھے بیٹھے لکیریں جو کھینچ رہے تھے اس سے تمہارا کیا مقصد تھا کیا تمہیں فائدہ پہنچا اگر مصیبت سوچا سبحان اللہ اسی مت سوچا ہوتے تو آج تمہارے کام اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قدر کرنے کی تو بھی نصیب کے کوئی نتی فرمائے جو بیمار ہو